یہاں تک کہ پچھلے آ ملے یہاں تک کہ جب وہاں پہنچ کے ان کے کان اور ان کی ہے اور ان کے چمڑے سب ان پر ان کے کیے کی گواہی دیں گے